اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم بزرگو دوستو اور میری مائیں اور بہنیں ہم رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھتے ہیں اور ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ ہمیں تندرستی نصیب فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما اللہ ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا یہ وہ جملے ہیں جو رات دن ہماری زبان سے بلکہ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں یہ جملے ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں رات دن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں اللہ سے یہ یہ چیزوں کی درخواست کرتا ہوں لیکن پتا نہیں میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں مانگے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے ارے اس نے تو تو خود وعدہ کیا ہے استجیب لکم کہ کر دیکھو مجھ سے میں تمہاری دعاوں کو قبول کر لوں گا اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی ایمان والا بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے ہاں قبول کرنے کی الگ الگ صورتیں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بندے نے کہا یا اللہ مجھے فلا چیز مل جائے پہلی صورت یہ ہے جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے کہ اس نے جس چیز کا سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئلہتیں ہیں خدا کو مناسب معلوم ہوتا ہے ادھر مانگا ادھر مل گیا یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کی پہلی صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مانگتا ہے لیکن خدا جانتے ہیں کہ یہ اس کو فی الحال دینے کی چیز نہیں ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں ابھی اس سے یہ نظر آتا ہے کہ مجھے مانگنے پر نہیں ملا لیکن آخرت میں ذخیرے کے طور پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے گویا اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیا جمع کر لی جاتی ہے یہ دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں نے مانگا اللہ نے میری بات کو قبول نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت جو اس کے اوپر نازل کرنے والا تھا اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت ہی کو ہٹا دیتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے جس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا اور چوتھی صورت یہ ہے بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہے لیکن دعا کے مانگنے کی برکت سے اللہ بڑی مصیبت کو ہٹا کر کوئی چھوٹی مصیبت بیچ دیتا ہے تو یہ بھی گویا اللہ کا عطا کرنا ہوا برحال کہنے کا مقصد یہ کہ ایمان والا مانگے اور اسے نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے خود و خدا کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم میرے بندے مانگ مجھ سے میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا اور میرے بھائیوں میری مائے بہنیں یاد رکھنا جو بھی ہم دعا کرتے اور ہمیں ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے دیتا ہے ورنہ اگر پرنسپل کو دیکھا جائے قرآن و حدیث کے اصول کو دیکھا جائے تو اصول تو یہی ہے کہ جس جس کے کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے کب تک تو اپنے پروردگار سے اپنی ہی سناتا رہے گا اور اس پالنے والے کی کبھی نہیں سنے گا آج ہمارا یہی تو حال ہے کہ ہر چیز اللہ کو سنا رہے اللہ یہ دے وہ دے یہ مل جائے وہ مل جائے لیکن وہ بھی تو ہم سے کچھ مانگتا ہے وہ ہم کب اس کو دینے والے بنیں گے ورنہ پرنسپل تو یہی ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما یسما لکا اے ایمان والے اے میرے بندے اللہ تعالیٰ حضور کی زبانی فرما رہے ہیں کہ تو میری سن تو میں تیری سنوں گا تو میری مان تو میں تیری مانوں گا یہی رول اور پرنسپل ہے یہ اللہ جو قبول قبول کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہے ورنہ یہ مزاج بن جائے کہ میں خدا کی سنوں گا اللہ وعدہ کرتے ہیں تو میری سن کر تو دیکھ تو میری مان کر تو دیکھ پھر میں تیری ہر بات کو مانوں گا ہر دعا کو قبول کروں گا ہر آرزو کو پورا کروں گا اور میں ہی نہیں اگر تو میری ماننے والا بن جائے گا تو پوری دنیا تیری غلامی میں آ جائے گی حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے لائن پر بیٹھا ہوا ہے اور جس طرح ہم ہارس رائڈنگ کرتے ہیں وہ اس لائن کو رائٹ کر رہا تھا کبھی رائٹ لے جاتا کبھی لیفٹ لے جاتا کبھی اس کو روک لیتا پورا وہ شیر اس کے کنٹرول میں تھا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی نے شیر کو کنٹرول میں کر لیا اس آدمی نے مجھے دیکھ لیا کہ میں تعجب سے اسے دیکھ رہا ہوں تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ سادی یہ دیکھ کر تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ میں شیر کے اوپر سواری کر کرتا ہوں ارے سادی یاد رکھنا تو از حکم داور گردن مپیچ تو از حکم داور گردن مپیچ کہ گردن نپیچت زا حکم تو ہیج پرشن لینگویج کا یہ شعر ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ تو اللہ کے حکم سے مو مرنے کو چھوڑ دے پوری دنیا تیری غلامی میں آ جائے گی یہ شعر کیا چیز ہے دنیا کی ہر چیز غلام بن جائے گی لیکن یہ اصول بنا لے کہ میں خدا کی مانوں گا تو خدا کی مانے گا دنیا کی ہر چیز تیری غلامی کرنے پر تیار ہو جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا یہی تو حال تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرتے ہیں کہ فتوحات حاصل کرتے کرتے ہم افریقہ کے جنگل میں پہنچے افریقہ کے جنگل میں میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ افریقہ کے ایک جنگل میں ہوں رات کا وقت ہو چکا ہے قیام کرنے کا ارادہ ہے ہم نے سوچا یہیں پر ٹینٹ باندھ لیتے ہیں اور یہیں پر رات کو قیام کر لیتے ہیں لوگوں نے ہمیں بتایا یہ افریقہ کا جنگل ہے اور یہ وہ جنگل ہے کہ اگر کوئی آدمی دن میں بھی اندر گھستا ہے تو وہ زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا ایسے خطرناک درندے یہاں پر موجود ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑتے ساپ یہاں پر زمین پر رینگتے ہیں دہارتے ہوئے شیر دندناتے ہوئے ہاتھی اور بڑے بڑے موزی جانور موجود ہیں تم یہاں رات کو کیسے قیام کرو گے رات کو قیام کرنا مشکل ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کہا تو میں کھڑے ہو گیا اور میں نے افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ایک جنگل کے درندو اے جنگل کے پرندو اے جنگل کے چرندو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام کرنے کے لیے آئے ہیں ہم رات کو یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں اے جنگل کے درندو ہم تمہیں خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں جنگل کو خالی کر دو مصطفیٰ کے غلاموں کو قیام کرنا ہے جنگل کو خالی کر دو مصطفیٰ کے غلاموں مانا تو ہم خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اگر تم نہیں ہٹے تو جس کو ہم پائیں گے اسے ہم قتل کر ڈالیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا بیان ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تقریر کا نے اثر دیکھا ہے کہ چند منٹ گزرے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شیر اپنے بچے کو موں سے موں میں لے کر جنگل سے باہر نکل رہا ہے ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں بلوں میں سے ساتھ نکل رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں پورا علاقہ جانوروں سے خالی ہو گیا وہیں پر ہم نے ٹینٹ باندھ لیا اور پوری رات افریقہ کے جنگل میں گزار دی اسما یسما لکا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو اللہ کی مان کر تو دیکھ پوری دنیا دنیا تیری مانے گی اور پوری دنیا تیری غلامی میں آ جائے گی اللہ یہ ماننے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے وہ شاعر کہتا ہے خودی کو بلند کر اتنا خودی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا دو اور اتنا اللہ کے ماننے والے بن جاؤ کہ تقدیر لکھنے سے پہلے اللہ خود ہی بندے سے پوچھ لے گا بول بندے تیری کیا مرضی ہے تیری مرضی پر میں تیری تقدیر بنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا ماننے کا جذبہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين